بے شک یہ قرن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے آمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے